عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے امیر میں کوئی برا کام دیکھا تو اسے صبر کرنا چاہیے کیونکہ کوئی اگر جماعت سے ایک بالش بھی جدا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا صحیح بخاری حدیث ہزار ایک سو تیرالیس